اے آدم کی اولاد اپن زیت لو جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑینے والے اسے پسند نہ ہو